اقبال فرماندہ ہے مسجد سے مرسی خاں ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مروسی خاں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب او صاف حجازی نہ رہے